وہ جہنم کی طرف سے اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں